ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے ہم سے کہا کہ کبھی یہ سخن ور کی بات ہے آتا نہیں ہے ذکیر رسول خدا تمہیں بس فاطمہ کی بات ہے حیدر کی بات ہے ایک سوال ہے جو ہم سے کیا جاتا ہے کہ ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے ہم سے کہا کہ کبھی یہ سخنور کی بات ہے آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں بس فاطمہ کی بات ہے حیدر کی بات ہے کہ تم اپنی مجلسوں میں بس فاطمہ کی بات ہے اور حیدر کی بات کرتے اور رسول خدا کا کوئی تذکرہ نہیں کرتے میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں کہنے لگے کہ ہاں یہی جوہر کی بات ہے کہنے لگے کہ ہاں یہی جوہر کی بات ہے میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے میں نے کہا جہاد پیمبر کروں بیان میں نے کہا جہاد پیمبر کروں بیان خندق کا ذکر ہے کہیں خیبر کی بات ہے کہنے لگے کہ اور کوئی تذکرہ کرو اس میں تو صاف زیغ میں داور کی بات ہے اس میں تو صاف زیغ میں داور کی بات ہے میں نے سنایا آئے تتہیر کا نز بڑا پیارا شیر ہے مشن بھائی سنی میں نے سنایا آئے تتہیر کا نزول میں نے سنایا آئے تتہیر کا نزول بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے آئے ہائے بولے کے گھر میں بڑی دلیل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں یہ بولے کے گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے میں نے نبی کی بت شکنی بڑا حسا شر ہے میں نے نبی کی بت شکنی کا کیا جو ذکر کہنے لگے کہ دکھیتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے کہنے لگے کہ دکھی کی ہوئی رگ نہ چھیڑیے پائیں علی اور دوش پیمبر کی بات ہے پائے علی اور دوش پیمبر کی بات ہے میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ بھائی دعوت اول سے شروع کیا ہے میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ بولے کہ یہ رسول کے بستر کی بات بولے کہ یہ آخری جو شیر سنیے گا بولے کہ یہ رسول کے بستر کی بات ہے میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر بولے کہ یہ غدیر کے ممبر کی بات ہے بولے کہ یہ غدیر آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے بولے کہ یہ غدیر کے ممبر کی بات پڑھتا ہوں میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر بولے کہ یہ رسول کے بولے کہ یہ غدیر کے آخری پڑھا بولے کہ یہ غدیر کے ممبر کی بات ہے ارے میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں ہر بات میں حیدر ہر بات میں حیدر یہ کیا ہے میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں میں نے کہا کہ ذکر نبی بڑا پیارا اس کے بعد جو مصرا ہے میں نے کہا کہ ذکر نبی مجھے نشہ آتا ہے خدا ایک سمجھے پڑھتے ہوئے میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے احمد کی بات بات میں حیدر کی آخری شیر پڑھ رہا ہوں اور یہ سب کے لیے خدا کی قسم نشہ آئے گا بلا آل محمد کا محمد اور اہل بیت کی محمد کا نشہ آئے گا خدا کی قسم میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے بولے کہ ذکر اوروں کا نہیں ہے کیوں بہترین سوال ہے صاحب آئے ہے اب خدائی کی قسم اس کا جواب سنیے گا ہے ہی بات اس کا جواب سنیے بولے کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں میں نے کہا کہ یہ تو مقادر کی بات میں نے کہا یہ مسلمان سمجھ